اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقہ کریں گا کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پیرنی کی کوئی جگہ نہ پائیں گے